روحانی بیماریاں دور کرنے کے لیے تین بہترین علاج بتائے تین زبردست علاج بتائے تین زبردست نسخے بتلائے ہیں جن میں سب سے پہلا تلاوت قرآن کریم دل کے زنگ کو دور کرتا ہے جسم کو نورانی بناتا ہے اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے اور گھر میں انوار کی بارش کرتا ہے لیکن آج امت کا پچانوے فیصد طبقہ تلاوت سے محروم ہے سو فیصد لوگوں کے گھر میں قرآن ہے پچانوے فیصد لوگ تلاوت نہیں کرتے حالانکہ یہ آیت تلاوت کا حکم دے رہی ہے اور حکم نبی کو دیا جا رہا ہے جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں تو امت کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کثرت سے تلاوت کے باوجود تلاوت کرنے کا حکم ہے تو ہم کو کتنا حکم ہوگا ہم کو کتنا تلاوت کرنا چاہیے یاد رکھیے کہ قرآن کریم بالکل آسان ہے انٹرنیٹ چلانے جتنا مشکل نہیں ہے آج ہم لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں کھو گئے ہیں ہمارا جوان کھو گیا ہے واٹس ایپ چلانا ٹرو کالر چلانا وائبر سائبر یہ سب موجودہ دور کے فتنے ہیں فتنے اس بنا پر کہا ہے میں نے کہ اس کا صحیح استعمال کرے تو نعمت ہے میں کہا کرتا ہوں انٹرنیٹ کو نیک بناؤ ہم نیک ہوں گے تو انٹرنیٹ نیک ہو جائے گا آج انٹرنیٹ پر دس ہزار ویب سائٹ اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے اس لیے ہمارے نوجوانوں کو انٹرنیٹ تو سیکھنا ہے لیکن وہ جواب بھی دینا ہے اور ان میں سے اچھی بات نکالنا بھی ہے فیصلہ بھی کرنا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے واٹس ایپ پر آنے والی ہر خبر سچی نہیں ہوتی وی ہیو ٹو کیلکولیٹ ہم کو کیلکولیٹ کرنا ہے we have to find out what is true what is wrong کیا درست ہے کیا غلط ہے فیصلہ کرنا ہے اور دوستو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے علماء کے پاس جانا پڑے گا علماء سے وقت رکھو مدرسوں سے تعلق رکھو ایسی کوئی خبر آئے علماء سے رابطہ رکھو تو قرآن آسان ہے بنسبت ان چیزوں کے کتنا آسان ہے چھ سال کا بچہ بھی یاد کرتا ہے ان میں سے جتنے بچوں نے ابھی قرآن کریم سنایا سب کم عمر ہے ایک یہ مول صاحب کی تھوڑی داڑھی آئی ہے باقی زیادہ تر حضرات بغیر داڑھی کے ہیں یا نا چھوٹے ہیں معلوم ہوا کہ بھئی عربی زبان تو ہے نہیں ہماری ہمارے لیے تو یہ اجنبی زبان ہے لیکن ہمارے نبی کی زبان ہے اور یہ زبان قرآن کی ہے اور یہ زبان اہل جنت کی ہے اس بنا پر مسلمان اس کو سیکھے گا اگر سرکار سے نسبت ہے تو سیکھے گا اگر جنت جانے کا خیال ہے تو سیکھے گا لوگ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں تو انگریزی سیکھ لیتے ہیں ایک آدمی فرینچ سیکھ رہا تھا وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی جنات کی زبان ہے میں نے کہا کیوں محنت کر رہا ہے بولنے میں اتنی ڈیفیکلٹی ہے تجھے مولانا جہاں جانا ہے وہاں کی زبان سیکھنا پڑتی ہے ہم کو جنت میں جانا ہے تو جنت والی زبان سیکھنے میں کیا تکلیف ہے جبکہ اللہ اعلان کر رہے ہیں ولپن سر نل قرآن ہم نے قرآن کریم کو بالکل پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے چھ سال کا بچہ ارادہ کرے گا تو اللہ یاد کرا دیں گے چھ سال کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کے پیچھے آج کل دفتر لے کے چلنے کا نظام نہیں ہے پیچھے سب لے کے چلنے کا مزاج ہے کمسلیل ہمار یا مل وسفا جیسے گدے کے اوپر اینٹیں لادی جاتی ہے اس طرح بچے کے کندھے پہ ہم لوگ کتابیں لاد دیتے ہیں بچے کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں چھ سال کے بچے کو اتنا تکلیف دیتے ہیں ہم جب اسکول میں اتنی کتابیں پڑھ سکتا ہے تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ کتابیں ڈیفیکلٹ ہے اور یہ کتاب آسان ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں جو بچے قرآن کریم تیز طریقے سے پڑھیں گے اللہ دنیا میں بھی ان کا دماغ کھول دیں گے ایجوکیشن میں بھی ان کا دماغ کھل جائے گا انگلینڈ میں جو بچے مدرسوں میں رہ کر اسکول پڑھتے ہیں ان کے ریزلٹ گورنمنٹ کی اسکول کے ریزلٹ سے اچھے ہیں خود انگریزوں نے اقرار کیا کہ آپ کی بچیاں برقوں کے ساتھ اور پردوں کے ساتھ ہماری ننگی لڑکیوں سے اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو قرآن کریم آنکھیں بھی کھولتا ہے قرآن کریم دل بھی کھولتا ہے قرآن کریم دماغ بھی کھولتا ہے اور قرآن کریم جنت کے دروازے بھی کھولتا ہے اتنی بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں آج صبح فن میں وہی بات میں وہاں کہنا بھی چاہتا تھا لوگ کہتے ہیں مولانا یہ قرآن پڑھے گا تو کیا کمائے گا کتنے ملیں گے اس کو تین ہزار ملیں گے تین ہزار میں تو ناشتہ بھی پورا نہیں ہوتا صبح میں نے عرفان بھائی کے مدرسے میں کہا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ستائیس ملکوں کا سفر کیا لیکن کسی حافظ کو بھی مانگتے نہیں دیکھا اور دہلی کے اسٹیشن پر ایک بٹ پالش کرنے والے سے ملاقات ہوئی اس نے کہا میں بی کام پاس ہوں لیکن بٹ پالش میری قسمت میں لکھی ہے لیکن جو اچھی نیت سے قرآن کریم پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کو اونچے مرتبے اور اونچے مقامات دے گا میرے ایک دوست ہیں اسکول کے اندر بالکل کنڈم تھے ماں باپ پریشان تھے کہ فیل تو نہیں ہوتا لیکن یہ پاس جو ہوتا ہے یہ بھی اب جو ہے زبردستی ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو اوپر چڑھایا گیا ہے یہ چڑھا نہیں ہے اس میں چڑھنے کی طاقت نہیں چڑھایا گیا ہے ایک مفتی صاحب تھے ہمارے یہاں ان کے پاس مشورہ کیا اللہ والوں کے مشورے بھی عجیب ہوتے ہیں حضرت میرے لڑکے کا دماغ بالکل نہیں چلتا کیا کروں فرمایا حافظ قرآن بنا قرآن کریم کی برکت سے تیرا بچہ انشاءاللہ دنیا میں بھی چلے گا حضرت دنیا میں تو کسی طرح چل نہیں رہا ہے فرمایا قرآن کریم کی برکت سے چلے گا اسکول سے اٹھا لیا اسکول سے اٹھایا اور اس کو مدرسے میں بٹھا دیا تین سال کے اندر اس نے قرآن کریم ایسا یوز کیا کہ رامدیو کی جامع مسجد میں تراویز تھا جب وہ حافظ قرآن ہو گئے تو اس کے ابا جان نے دوبارہ حضرت سے مشورہ کیا اب کیا کروں فرما اسکول میں داخل کر آٹھویں کلاس کے اندر داخل کیا ڈسٹنکشن مارکس کے ساتھ پاس ایس ایس سی کا امتحان دیا ایٹی فائیو پرسنٹ لایا ہے اور میتھس میں اور سائنس میں نائنٹی نائنٹی مارکس ہیں بی ایس سی ہو گیا ہے میں نے اس سے کہا تو تو یار اسکول میں نہیں چلتا تھا اور ابھی ایک دم سے اتنا اعلیٰ درجہ آ گیا تیرا کیا وجہ ہے اس نے کہا پرانے کریم کی برکت سے اللہ نے میرا دماغ ایسا کھول دیا آج امریکہ میں کمپیوٹر سینٹر کا مینیجر ہے لیکن عرفان بھائی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے خدمت قرآن کو نہیں چھوڑا تھا وہ ابھی بھی قرآن کریم پڑھا رہا ہے اور تراوی بھی پڑھا رہا ہے اور ایسا کہ اس نے اپنا مدرسہ کھولا ہے جس میں ایجوکیٹڈ لوگ یوز کرتے ہیں سب انجینئر اور لائر اور ڈاکٹر صبح میں پڑھنے آتے ہیں بڑی عمر میں پڑھنے سے مت میں جوان ہو گیا میں بوڑھا ہو گیا موبائل چلانے سے شرماتے ہیں بوڑھے یہ تو ضروری ہے وہ تو اس سے زیادہ ضروری تو یہ ہے ارے نانا جان اپنے نواسے کے پاس انگریزی سیکھ رہے ہیں تو بھائی نانا جان نواسے کے پاس انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو پڑھے لکھے نواسے کے پاس قرآن نہیں پڑھ سکتے قرآن تو دستور حیات ہے اس کو تو پڑھے بغیر چارے کار ہی نہیں اور کسی موڑ پر مت سمجھنا کہ قرآن دنیا کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں قرآن آخرت کے لیے پڑھنا ہے قرآن اللہ کے لیے پڑھنا ہے قرآن ہم مسلمان ہیں اس لیے پڑھنا ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس لیے پڑھنا ہے قرآن کریم کے ہر ہر پر اللہ دس نہیں دیتے ہیں اس لیے پڑھنا ہے ہمارے ایک بزرگ قید خانے میں پہنچے اب جب قید خانے میں پہنچے تو وہاں روزانہ تلاوت کرتے تھے ان کی تلاوت کو سن کر ایک اور دھیڑ عمر کا آدمی آیا اس نے کہا حضرت مجھے بھی قرآن پڑھائیے نا تجھے کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا تختی سے شروع کرے تخت پر بیٹھنے والے کے تختی سے شروع کروائے علی با تا پھر قاعدہ آیا ہمارے مولانا نے بھی یہ ترتیب بنائی تختی پڑھائیں گے پھر تختہ پڑھائیں گے اس کے بعد قاعدہ پڑھائیں گے ایک صاحب نے مجھے پوچھا تھا کہ مولانا مدرسے میں قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں میں نے کہا زندگی باقاعدہ بنانے کے لیے قاعدہ ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی باقاعدہ بن جائے مدرسہ بننے کی جگہ ہے مدرسہ تربیت کی جگہ ہے مدرسہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی جگہ ہے فرماتے ہیں حضرت نے پورے درد کے ساتھ پڑھایا قرآن بھی شروع کرا دیا ہے قرآن آدھا ہو گیا روزانہ ایک پارا سبق کتنا ایک پارا سبق پڑھ رہا ہے بھائی جن کو نہیں آتا وہ محنت بھی کریں اللہ سے دعا بھی کریں اللہ کے دربار میں روئیں اللہ مجھے سب آتا ہے تو تیرا کلام تو سکھا دے تو پڑھوا دے اللہ یہ کلام تیرا میری زبان تیری تو پڑھوا دے اللہ پڑھوا دے اللہ بیٹھنے کی ہمت دے دے گا تیری جوانی قبول کر لے گا اللہ یہ جوان جو جوانی میں عبادت کا ذوق رکھے اللہ کو پسند ہے اب ادھر قرآن آدھا ہو گیا ادھر حضرت کی رہائی کا پیپر آ گیا کہ آج آپ کو پریزن سے ریلیز کریں گے حضرت سب سے ملاقات کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں تو نوجوان نے ہاتھ پکڑ لیا حضرت میرا قرآن ختم کرائے بغیر جائیں گے نا میرا قرآن کون ختم کرائے گا کون مکمل کرائے گا میرا قرآن کریم اس نے ہاتھ پکڑ کر اس درد سے حضرت کے سامنے کہا کہ حضرت نے کاغذ چاک کر کے کہا جب تک تیرا قرآن ختم نہیں ہوگا قید خانے سے نہیں جاؤں گا تجھے پڑھانے کے لیے قیدی بن کے رہوں گا تو نے بڑی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا میں تجھے آدھے راستے میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ہمارے ایک بزرگ سفر میں نکلے راستے میں رمضان آ گئی پانی کا جہاز رات کو تراوی الم طرح سے ہوئی حضرت رو پڑے پوری زندگی میں علم طرح سے کبھی تراوی نہیں پڑی اور آج علم طرح سے تراوی پڑی ہے میں نے ارے یہ تین سو آدمیوں میں کوئی حافظ نہیں ہے لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہے سب تاجر لوگ ہیں اور سب کاروباری اور سب ملازم پیشہ لوگ ہیں کچھ کہا نہیں تراوی کے بعد اپنے کمرے میں گئے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے یاد کرنا شروع کیا تو دوسری رات میں سوا پارا یاد فرما میں پڑھاؤں گا تراوی بیس رکعت پڑھائی سوا پارا صبح یاد کیا رات کو سنا دیا اور روزانہ سناتے رہے اور روزانہ یاد کرتے رہے پچاس سال کی عمر کے اندر اور فرماتے ہیں پورا قرآن کریم تیس دنوں کے اندر اندر یاد کر لیا قرآن کریم نعمت ہے دوستو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے شیخ عبد العزیز دباغ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے اور حدیث کے بھی حافظ نہیں تھے تاریخ میں واقعہ لکھا ہے اللہ والوں کے عجیب عجیب واقعات جہاں کوئی حافظ قرآن آیت پڑھتا فرماتے تو نے قرآن پڑھا ہے اور جب کوئی حدیث پڑھتا فرماتے تو نے حدیث پڑھی لوگوں نے کہا حضرت آپ حافظ قرآن بھی نہیں ہیں اور حافظ حدیث بھی نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے فرمایا جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے سورج کی کرنوں کی طرح روشنی نکلتی ہے اور جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو سرکار محتاب نبوت ہے چاند ہے نبوت کا اس لیے چاندنی کی طرح اندر سے روشنی نکلتی ہے ہمارے شیخ و شیخ تھے یہ عاشق قرآن تھے عاشق نبی تھے عاشق توحید تھے جب کوئی حافظ قرآن ہوتا تو دعا دیتے تھے اللہ تجھے حافظ قرآن عالم قرآن عامل قرآن دائی قرآن ناشر قرآن بناتے تھے سب دعائیں ایک ساتھ کرتے تھے اور موریشیس کے ایئرپورٹ پر اپنے مریدوں کے ساتھ اترے پہلی مرتبہ ساتھیوں نے بات کی کہ یہ اجنبی جگہ پہ حضرت ہوٹل میں تو کھاتے نہیں یہ پیزا اور ایزا تو کھاتے نہیں اور یہ لیکن اور چکن بھی نہیں کھائیں گے ہوٹل کا یہ انگریزی ملک میں کوئی بھروسہ نہیں ہے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے دوستو لقمہ حلال کی بڑی اہمیت ہے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لقمہ حلال پیٹ میں جائے گا تو عبادتیں وجود میں آئے گی لقمہ حرام جائے گا عبادتیں برباد کر کے رکھ دے گا مسجد سے دور کر کے رکھ دے گا لقمہ حلال جائے پیٹ میں اس کی کوشش کیجیے غوث اعظم فرماتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مال خرچ کرتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ حلال ہے کہہ رہا ہوں اس کی کمائی کیسی ہے میں کہہ دیتا ہوں حضرت آپ کیسے بتاتے ہیں فرما جس کی حلال کمائی ہے وہ صحیح جگہ کے اندر لگتی ہے جس کی حرام کمائی ہے غلط جگہ میں لگتی ہے جب غلط جگہ لگی میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ حرام کمائی کی چیز ہے صحیح جگہ پہ لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں یہ حلال کمائی کی خلاصہ اور نتیجہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا یا رسولوں کلو منت باتیں ملوں سال اے رسولو حلال روزی ہونی چاہیے تمہاری نبیوں کی روزی سے حلال تو کسی کی نہیں ہے نبیوں کو کہہ کے امت کو کہا اپنی روزی کو حلال رکھو مشتبہ کمائی مت رکھو سود سے پرہیز کرو ناجائز چیزوں کو دل سمجھتا ہے اندر سے نہ کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو روک کے رکھو پیٹ کو بچاؤ حرام سے زبان کو بچاؤ حرام سے آنکھوں کو بچاؤ حرام سے شرمگاہوں کو بچاؤ حرام سے اور یہ سب کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے خود بخود آدمی بچ نہیں سکتا قرآن کہتا ہے یا ایو ایزین مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ رہو اللہ کا ڈر ہوگا گناہوں سے بچ جائے گا نیک عمل کی طرف آ جائے گا گناہ کا ڈر بہت بڑی چیز تقوا آدمی کو بڑے اونچے مرتبے پر پہنچاتا ہے اس کو ولی بنا دیتا ہے اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مرزا ہے یہ مغل ہے یہ پٹھان ہے اقبال کہتے ہیں تم شیخ بھی ہو مرزا بھی ہو مغل بھی ہو پٹھان بھی ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اسلامی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اللہ والوں کا عجیب معاملہ رہتا ہے تقوا اور اللہ کا ڈر انسان کو کیا کمال دیتا ہے ذرا دیکھیے ایک بزرگ گزرے تابعی ہیں ان کا نام ہے سلیمان ابن یسار رحمت اللہ یہ دو بھائی تھے ایک کا نام عطا ابن یسار دوسرے کا نام سلیمان ابن یسار دونوں تابعی اور بڑے بزرگ ہیں جوانی کے اندر حج کا خیال آیا ہے اندر تڑپ حج کی کب پیدا ہوگی جب دین ہوگا دین کو سمجھے گا تو حج کا خیال آئے گا جو نماز نہیں سمجھتا قرآن نہیں سمجھتا جو دین نہیں سمجھتا وہ حج کیا سمجھے گا حج تو محبت کا اور عشق کا پیمانہ ہے سفر عشق ہے حج اس لیے فرما مکہ جانے تک کا پیسہ کسی کے پاس ہو جائے نا اس پر حج فرض ہے پھر اللہ تعالی میرے محبوب کے روزے کی زیارت کے لیے ہمت دے دیں گے جب اللہ کے گھر تک جائے گا تو رسول اللہ کے دروازے پہ کیوں نہیں جائے گا یہ عشق اس کو لے جائے گا بس سلیمان ابن یسار نے جوانی میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ اللہ کا گھر دیکھ لوں اس بنا پر حج کا ارادہ کر لیا ایک دو ساتھی اور ہو گئے حج میں چلے مدینہ منورہ سے نکلے مکے جانے کے لیے راستے میں ایک مقام آتا ہے ابوا علماء جانتے ہیں ابوا کیا مقام ہے دوستو ابوا وہ مقام ہے جہاں میرے آقا کی والدہ لیٹی ہوئی ہے حضرت آمینہ کا مزار ہے کبھی تاریخ پڑی اسلام کی آپ نے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے ہماری تاریخ ہمارے نبی کی تاریخ یہ کرکٹر یہ گنڈوں کی تاریخ مت پڑھو یہ تو سب سٹے باز ہیں یہ جوئے باز ہیں دے آر دی گیملرس یہ سب گیملر ہیں انہوں نے ہمارے جوانوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھی ہے میرا ایک دوست تو کہتا تھا مجھے تو یہ بالروں کا طریقہ پسند نہیں آتا گیند ہاتھ میں لیتا ہے منہ میں سے پھوک لگاتا ہے گندی کرتا ہے پھر پیچھے جو ہے سورین کے اوپر پلتا ہے پھر آگے جیستا ہے پھر پھینکتا ہے کیا رکھا ہے اس میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو کمانے والے کروڑوں کما رہے ہیں تم کو کیا مل رہا ہے میرے جوانوں کیا مل رہا ہے بتاؤ مجھے تم نمازیں ضائع کرتے ہو پیسہ ضائع کرتے ہو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہو کرکٹروں کی زندگی مت معلوم کرو میرے رسول کی زندگی معلوم کرو سرکار کی سیرت کو سمجھو اس کے پڑھنے کے ہم مکلف ہیں سرکار کی زندگی میں ہماری نمونے ہمارے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا سرکار کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے ہیں تم جو بھی بننا چاہتے ہو سرکار کو دیکھ کر بننا ارے چھ سال کی میرے آقا کی عمر ہے گود میں کھیل رہے ہیں اور ماں دنیا سے جا رہی ہے اور بچہ تڑپ کر کہہ رہے ہیں ماں یہ پہاڑوں کے دامن میں تو مر جائے گی تو میں کہاں جاؤں گا میری ماں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے میرے آقا رو رہے ہیں اور ماں نے سینے سے لگایا ہے اور ماں دنیا سے جا رہی ہے اور بیٹے کا عالم دیکھ کے چھ سال کی عمر میں بچہ کتنا ماں کے پیار کا محتاج ہے ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اپنے دلارے کو سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی دنیا سے جا رہی ہے بچہ رو رہا ہے میرے آقا رو رہے ہیں ام ایمن نے سینے سے لگایا میرے بیٹے مت رو میں تیری ماں ہوں چلو بیٹا دفنا دیا اپنا نے ماں کو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں دوستو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں وہاں کا منظر دیکھ لیں گے تو روئے بغیر چارہ نہیں ہے کیا بےکسی کے عالم میں ماں چھوڑ کر گئی میرے سرکار کو کیا بے بسی کے عالم میں چھوڑ کر گئی جب چھ سال کے بچے کو میں دیکھتا ہوں میرا دماغ دوڑ کر سیدھا افوا میں چلا جاتا ہے جہاں میرے آقا تڑپ رہے ہیں ماں کے لیے ہائے ہائے ام ایمن نے سینے سے لگایا میرے پیارے مت رو لیکن میرے آقا قبر کے اوپر لیٹ جا رہے ہیں چمٹ جا رہے ہیں میں میری ماں کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جاؤں گا میری ماں نے میرے کو اکیلا چھوڑ دیا اب مجھے کون پیار دے گا چھوٹے ہیں میری ماں تو کب نکلے گی اندر سے میری ماں تجھے اندر کیوں رکھ دیا میری ماں تجھے اتنے پتھروں کے بیچ میں کیوں دفنا دیا میری ماں اتنے پہاڑوں میں تو اکیلی کیسے رہے گی عزیز دوستو یہ ہے درد بھری داستان میرے نبی کی یہ ہے میرے آتا کی تاریخ یہ ہے میرے سرکار کا درد ایسے درد بھرے اور ایسے پیارے آقا کو آج ہم نے سنتوں کے اعتبار سے چھوڑ کے رکھا ہے یہ تاریخ پڑھنے کی چیزیں ہیں مقام اقوا میں جو لوگ شام کو گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گئے اور جا کر کسی نے کہا یہ بڑے پتھر کے نیچے رسول اللہ کی ماں سو رہی ہے تو بے ہوش ہو کے گرا ارے ایسے ویرانے میں ایسے اندھیرے میں میرے آقا کو چھوڑ کر ماں گئی سلیمان ابن یسار اسی ابوا کے پہاڑ کے نیچے سامان سنبھالتے ہوئے دوستوں کو کہتے ہیں تم کھانا لے کر کیا ہو قریب میں سے کوئی بستی میں سے کھانا لاؤ اور ہم لوگ کھانا کھائیں گے تم لے کر کیا ہو میں سامان دیکھتا ہوں ساتھی چلے گئے دوستو ایمان کسوٹی پر آ جاتا ہے میری آپ کی ہر ایک کی کسوٹی ہے اور یہ کسوٹی میں سے ایماندار ہو کر نکلنا ہے ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کے جانا ہے اور دنیا سے گئے اور زبان پر کلمہ آیا بیڑا پار ہو گیا ایک محدث کا واقعہ ذکر کیا ابھی ذکر کریں گے ہم لوگ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے حدیث پاک میں فرمایا من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی زبان پر آخری کلمہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کامیاب جنت میں داخل یہ حدیث جن محدث نے روایت کی اپنے شاگردوں کے سامنے ان کا آخری وقت ہے اور شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب سوچا کہ آخری وقت میں کلمے کی تلقین صاحب سکرات کو کرنا چاہیے لیکن زور سے نہیں آئی لوگ اتنی زور سے کان کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں کہ بہرے بھی پریشان ہو جاتے ہیں فرما آہستہ آہستہ تلقین کرو شاگردوں نے سوچا جس نے حدیث پڑھائی ہے اس کو کیا تلقین کریں جس کے ہم شاگرد ہیں رات دن سنتوں پہ زندگی دیکھیے تلقین کرنا سنت ہے تو اب کیسے تلقین کی جائے سامنے استاد لیٹا ہے دنیا سے جا رہا ہے اور شاگرد بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں کہ استاد محترم جا رہے ہیں فرماتے ہیں ایک شاگرد کو بات سمجھ میں آئی شاگرد نے اچانک جو ہے وہ حدیث جو روایت کرتے تھے من آخرو من کان آخر و کلام ہی والی وہ سند پڑی سند پڑھتے ہوئے کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور من کان آخر و کلام ہی یہاں کے روپے وہ حضرت ابھی بے ہوش تھے جیسے ہی منکانا آخر و کلام ہی پر رکے محدث نے آنکھیں کھول کر کہا آگے کیوں نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ پڑھا اور انتقال گئے یہ ہے ترتیب یہ ہے ادب استاد کا ادب بہت ضروری ہے یہاں جو ملتا ہے سب ادب سے ملتا ہے بے ادب کو کچھ نہیں ملتا واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے گئے ہیں بازار ہمارے یہاں آپ کی طرح تھوڑا ہوٹلیں راستے پر لگی ہوئی پندرہ سو ہوٹلیں پالنپور والوں نے بمبئی سے لے کر پالنپور تک لگا رکھی نماز کے مقامات بھی بنائے ہیں جہاں ان کا ہوٹل ہوگا وہاں نماز بھی ہوگی بہت بڑی بات ہے کہ مومن نماز کو سوچے گا اس لیے اگلی اگلی جو نسخے کی کڑی ہے نا وہ آپ کے کڑی میں میں بیان کر رہا ہوں وہ عقیم صلاح اور نماز کی پابندی بہت بڑی چیز ہے اس پر تو تھوڑی دیر سے آتا ہوں سلیمان ابن یسار نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں اتنے میں اوپر پہاڑ پر سے ایک حسین عورت اتری بدوی عورت تھی جوان تھی اب امتحان کا ٹائم آ گیا آ کر سلام کیا جواب دیا سر جھکا کر غیر مانوس ہے خاتون ہے فتنے کا خطرہ ہے سر جھکا ہوا ہے سلام کا جواب دیا بیگم کوئی ضرورت کھانا پیش کروں کھانا تو ہے نہیں پیسہ دوں وہ ہے میرے پاس کوئی کپڑے کی ضرورت ہو تو دو چار کپڑے بھی میں دے سکتا ہوں فرما مجھے تو تیرے ساتھ اپنی خواہش کی ضرورت ہے اب کانپنے لگے جیسے سانپ سو گیا ہو اب رو رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں میرے ایمان کا امتحان متلے میں اللہ سے ڈرتا ہوں ابھی جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے حج کرنے جا رہا ہوں اور تو اللہ کی بندی میرے حج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے میرے حج کو برباد کر ڈالے گی کیا اللہ کی بندی ایسا مت کر اللہ کی بندی ایسا مت کر میں تیری معافی چاہتا ہوں تو اللہ کے واسطے چلی جا میرے امتحان مت لے میرے ایمان کا امتحان مت لے میں تیری معافی چاہتا ہوں میری جوانی برباد مت کر مجھے گناہوں میں مبتلا مت کر میرا حج برباد ہو جائے گا میری زندگی برباد ہو جائے گی اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ عورت سمجھی کہ یہ پاگل ہے اتنا روئے کیونکہ وہ عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہاں گنا سے روکنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ جوان گنا کرنے پر جب میں دعوت دے رہی ہوں تو آمادہ کیوں نہیں ہوتا اندر اللہ کا ڈر ہو تو بچے گا گناہوں سے اور اللہ جی سے بچانا چاہے گا وہ بچے گا گناہ سے باقی کسی کی مجال نہیں ہے جوانی بھی ہو تمنا بھی ہو خواہش کی تکمیل کا موقع بھی ہو کوئی روکنے والا نہ ہو بچ سکتا ہے آدمی اللہ کے ڈر کے بغیر نہیں بچ سکتا اور اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتا اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے جیسے ان کا کوئی جوان بیٹا انتقال کر گیا اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ عورت گبرا کر بھاگ گئی اس کے دل سے اور دماغ سے گناہ کا تصور نکل گیا کہ میں ایسے پاگل کے ساتھ کیا کروں گی بھاگ گئی یہ گھٹنے پر سر رکھ کے روتے ہی رہے اللہ میں کتنا کمزور ایمان والا تھا کہ تو نے ایک عورت کے ذریعے سے میرا ایمان آزما لیا میری عبادت کو آزما لیا میرے تقوا کا امتحان لے لیا اللہ تیرا فضل نہ ہوتا میں برباد ہو گیا ہوتا میرا حج ختم ہو گیا ہوتا میری عبادت ختم ہو گیا فرماتے ہیں اتنے میں وہ ساتھی کھانا لے کے آ گیا ہے ساتھی آیا کھانا لے کر بھائی سلیمان سر اٹھایا رو رہے بھائی کیوں رو رہے ہو بچے یاد آ رہے ہیں کیا ہم لوگ گھر سے دور آ گئے چھوٹے بچے یاد آتے ہوں گے وزیر داخلہ یاد آتے ہوں گے یعنی بیوی یاد آتی ہوگی کیوں رو رہے آپ فرمایا نہ بیوی یاد آتی ہے یہاں نہ مجھے بچے یاد آتے ہیں میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ میرا کمزور ایمان ایک عورت سامنے سے اتر کر گناہ کی تمنا کرتی ہوئی چلی گئی پھر کیا ہوا فرمایا اوپر والے نے مجھے بچا دیا اوپر والے نے کرم کر دیا نہیں تو میری جوانی کی سب عبادتیں برباد ہو گئی تھی اور میں خود برباد ہو گیا تھا اللہ نے بہت بڑا کرم کر دیا میں بچ گیا اللہ نے مجھے بچا دیا اللہ کا فضل ہو گیا اب سلیمان اپنی یسار چپ ہو گئے اور وہ رونے لگے ارے بھائی اب تم کیوں رو رہے ہو اللہ تو نے مجھے بچا دیا کیونکہ میرا ایمان تو سلیمان جیسا نہیں ہے میں گیا ہوتا یعنی تو گیا ہوتا اور میں یہاں رہا ہوتا تو میرا تو امتحان واقعی برباد ہو کے رہ جاتا اور میں تو ایمان کے اعتبار سے اجڑ گیا ہوتا میرا تقوا پاش پاش ہو گیا ہوتا لیکن یہ کرم رہا اللہ کا کہ مجھے اللہ نے بھجوایا تجھے یہاں ٹھہرایا حتیم کے اندر آنکھ لگ گئی سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی طواف کرنے کے بعد حتیم میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیادت ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے سوال کیا مجھے جانتے ہو کہا نہیں لیکن یہ کہ آپ حسین جمیل بہت ہیں اتنا سمجھتا ہوں فرما میرا نام یوسف ہے کون وہ یوسف نبی جن کا قرآن میں تذکرہ ہے فرمایا میں وہ ہوں اچھا آپ تو یوسف صدیق ہیں یوسف و صدیق قرآن نے حضرت یوسف کو صدیق کہا بہت سچا اچھا آپ وہ ہیں کہا ہاں میں وہ ہوں تو حضرت کیسے تشریف لائے کہا تیرا ہاں اس سے پہلے یوں کہا سلیمان ابن یسار نے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں آپ کا زلیخا کے ساتھ جو معاملہ بیان کیا وہ بڑا عجیب ہے زلیخا کے ساتھ آپ کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی طور پر عجیب ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا ابوا والی عورت کے ساتھ واقعہ یوسف سے بھی عجیب ہے اللہ نے عجیب تیری حفاظت کر دی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت شیخ الشیخ شیخ جو ہیں وہ موریشیس کے ایئرپورٹ پر اترے تو ساتھیوں کو فکر ہوئی کہ اب کھانا کیا کھائیں گے حضرت ہوٹل میں جائیں گے نہیں مسجد میں جائیں گے مسجد میں کوئی جانتا نہیں ہے تو کون کھلائے گا جان پہچان نہیں ہوتی تو کھلاتے بھی نہیں اور جان پہچان ہوتی ہے تو کام نہیں ہوتا وہاں تک کھلاتے وصول کرتے تو کھلاتے اب فرماتے ہیں حضرت نے کہا بھائی مسجد کہاں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم آدمی کو بھوکا نہیں رکھتا دین کا خادم بھوکا نہیں رہتا دین کی محنت کرنے والے کو اللہ کہاں کہاں سے روزی دیتے ہیں تقواہ اختیار کرنے والے کو اللہ کہاں کہاں سے روزی دیتے سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اللہ دیتے ہیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا فرماتے ہیں مسجد دکھاؤ تو ٹیکسی والا مسجد میں لے گیا جب مسجد میں پہنچے تو وہاں بورڈ لگائے ٹرسٹیوں اور ذمہ داروں کو پوچھے بغیر مسجد میں کوئی اعلان اور کوئی بیان نہیں لوگ گئے حضرت کے پاس جو ساتھی تھے وہ کیونکہ حضرت کا معمول یہ تھا نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے چاہے کچھ بھی ہو لوگوں نے جا کر کہا حضرت آپ کھڑے مت ہو جانا یہاں تو بورڈ لگایا ہے کیا بورڈ لگایا بھائی بیان نہیں ہو سکتا تو کہا ہم کا بیان ہم تو درد دل کہتے ہیں ہم کا بیان کرتے ہیں میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں بیان کروں گا نہیں کروں گا نماز ختم ہوئی حضرت بدستور کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہا بھائی میں قرآن کی شنایتیں سناؤں قرآن کا کون انکار کرتا ہے ایمان والا تو مت والا ہے قرآن کا عاشق ہے کئی قاری اگر قرآن پڑھیں گے تو پوری رات مجمع بیٹھا رہے گا میرے بیان سے ہو سکتا ہے آپ تھک جائیں قرآن سے نہیں تھکیں گے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے آدمی تھکتا نہیں ہے اس سے پہلے بیچارے قاری عبد الباسط کو ناشتے کے وقت میں لگاتے تھے لوگ تو دوپہر کے وقت کھانے کے وقت بھی چالو ہے کیسٹ چل رہی ہے ناشتہ ہو رہا ہے انڈے کھائے جا رہے ہیں ارے بھائی قرآن کا احترام کرو جب سن رہے ہیں تو پوری طرح سنو کھانا اور قرآن سن رہے ہیں بے ادبی ہے ہمارے حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ گاڑی میں قرآن سنا جا رہا ہو اور کوئی گفتگو کرتا تھا فرمایا یا تو گفتگو بن کر یا کیسٹ بن کر قرآن کا ادب میں کہتا ہوں امت نے قرآن کا ادب تو بہت کیا بخاری شریف نیچے رکھیں گے مسلم شریف نیچے رکھیں گے نسائی شرف نیچے رکھیں گے دنیا کی کوئی بھی دینی کتاب وہ نیچے رکھیں گے قرآن کو کہاں رکھیں گے سب سے اوپر رکھیں گے اتنا اوپر رکھیں گے ایک رمضان کے بعد رکھیں گے دوسری رمضان تک اتر نہیں سکتا اتنا اوپر رکھیں آج امت کیا کہتی ہے کہ ہم حالات سے دو چار ہیں تو کبھی قرآن اتارو نا کبھی پڑھنا شروع کرو نا حالات قرآن بہترین ذکر ہے بہترین ذکر اگر کسی نے کچھ نہیں پڑھانا اور خالی قرآن کا ایک رکو پڑھا اللہ اتنا دے دیں گے اتنا دے دیں گے کہ ہو سکتا ہے ذکر سے زیادہ اللہ دے دیں گے قرآن کا نام ہی ذکر ہے ذکر یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اور جو قرآن کریم کا خادم بنے گا اللہ فرماتے اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ داری ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے حضرت نے فرمایا بھائی میں ایک رکو کی تلاوت کر لوں کیا لوگوں نے کہا حضرت شوق سے تلاوت کی ہے شوق سے we are agree we are ready to listen قرآن شروع کر دیا ایک رکو پڑا پھر یوں کہاں پایا کچھ سمجھ میں آیا سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو میں سمجھاؤں ذرا ٹرانسلیشن کر دوں کیونکہ میں جو آیت پڑھی ہے کم سے کم وہ سمجھ میں تو آئے کہ میں نے کیا پڑھا ہے کہ جی حضرت بالکل پڑھ دیجیے اور بالکل ٹرانسلیشن کر دیجیے تو حضرت نے ٹرانسلیشن شروع کیا اور میں ٹرانسلیشن بھی بسا اوقات بات نہیں سمجھا پاتا میں ذرا اور وضاحت اور کلیئر کر دوں لوگوں نے کہا بالکل کیجیے حضرت نے آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے بعد دعا کی لوگوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا آٹھ دن کے کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا ایک رکو پہ آٹھ دن کا انتظام جس کے سینے میں پورا قرآن ہو کا گا بھوکا رہتا تھے تو قرآن کریم آپ کو دنیا کے ایجوکیشن سے نہیں روکتا لیکن تلاوت کیجئے اور ضرور کیجئے اور یہ جو مدرسہ چل رہا ہے پوری ہمت کے ساتھ بغیر ہمت ہارے ہوئے برابر پڑھیے اپنے عقائد کو بھی درست کیجیے احکام اور مسائل بھی سیکھیے اس بنا پر کہ نماز پڑھنی ہے تو مسئلے معلوم ہوں گے نا تو پڑھے گا نا نماز دوسری بڑی عبادت بزرگ ترین عبادت نماز ہے اور نماز خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو ایسٹبلش کرنا ہے نماز کو قائم کرنا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا نماز کیا کر سکتی ہے نماز میں کتنی طاقت ہے آج ہم لوگ نماز کی طاقت کو بھول چکے ہیں جبکہ نماز ذکر ہے قرآن کریم ذکر ہے اور یہ مجلس کے اختتام پر بھی ذکر ہے اور آیت کے اختتام پر اللہ فرماتے ہیں ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے روزانہ کرنے کی چیز ہے بار بار کرنے کی چیز ہے کثرت سے کرنے کی چیز ہے دل کے روگوں کا علاج ہے زبان کا نور ہے آنکھوں کا سرور ہے ترقی کا زینہ ہے اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کا بہترین راستہ ہے عالمگیر کا نام سنا ہوگا اورنگزیب کا نام اصل میں عالمگیر ہے عالمگیر جب دکن پہنچے اور ہمارے بزرگ تو عالمگیر کو رحمت اللہ علیہ کہ کیوں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس بنا پر کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک تحجد ناگا نہیں میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ سبق میں فرمایا کہ بالغ ہونے سے پہلے تحجد پڑھتا تھا تو اب تک پڑھتا ہوں سترہ دن بیمار رہے تو اسپتال میں ہارٹ اٹیک آنے کے باوجود کھڑے رہ کر تحجد پڑی خالی آخری رات میں تحجد نہیں پڑھ سکے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت جو ہے سانس بہت زیادہ چل رہا اور اسپتال لے جانے کی فکر میں تھے ہم لوگ اس وقت نہیں پڑھ سکے پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں اور جب انتقال فرمایا تو نماز ذمے پر ایک بھی باقی نہیں اور جمعہ کے دن وفات ہوئی بس اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں جو پوری زندگی نماز پر گزارتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں جو تقوا کے ساتھ گزارتا ہے اللہ اس کی عاقبت اچھی کر دیتے ہیں اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں اللہ عالمگیر دکن پہنچے دکن پہنچنے کے بعد تانا شاہ کے قلعے کے نیچے لشکر لا کے رکھا ترتیب دے رہے ہیں اتنے میں نماز کا ٹائم ہوا اب فوج والے اوپر سے انتظار میں ہیں کون ہے ایسا بہادر جو توپوں کے گولوں کے بیچ میں نماز پڑھائے گا کون ہے کس کے اندر ہمت ہے سپہ سالار آگے بڑھا مسلے پر پہنچا سینے کے اندر آ کر ایک گولا لگا تڑپ کر جان دے دی عالمگیر نے کہا نائب سفید سالار آگے بڑھے نماز کے لیے قوم کی امامت کرنی ہے فوجوں کو نماز پڑھانی ہے جنگ بعد میں لڑیں گے پہلے نماز ہوگی نائب سپہ سالار آگے بڑھا جیسے ہی اللہ اکبر کا سامنے سے گولا آیا وہ بھی شہید ہو گیا شہادت کی تمنا تھی ان لوگوں کی اللہ نے شہادت دے دی لوگ جانے دیتے ہیں دین کے لیے ہم وقت بھی نہیں دے سکتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز کا وقت نہیں ہے قرآن کا وقت نہیں ہے دنیا بھر کی چیزوں کا وقت ہے میں کہا کرتا ہوں دنیا کی کتاب پڑھتے ہو اور نہیں پڑھنے کی چیزیں پڑھتے ہو تو قرآن پڑھو نا فرماتے ہیں دو لاشیں گر گئی نماز کے لیے اور اب فوج اوپر سے انتظار کر رہی ہے کہ دو قیمتی بہادر گھمانے کے بعد اب کس کی ہمت ہے کہ نماز پڑھائے گا جبکہ معلوم ہے کہ سامنے سے گولا داغا جانے والا ہے تیسرے نمبر پر عالمگیر بادشاہ خود مسلح پر آ گئے تو وہاں کے سپاہی کام گئے ہیں سپاہی کام گئے ہیں اپنے بادشاہ سے جا کے کہا حضرت مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن ایسا بادشاہ تو ہم نے نہیں دیکھا کہ دو سپہ سالان مرنے کے بعد مسلح پر نماز کے لیے جان ہتھیلی میں لے کر ایسا کھڑا ہو جائے بادشاہ نے کہا توپیں بند کی جائے گولہ باری بند کی جائے اس مرد خدا کو نماز پڑھانے دو نماز پڑھا دی نماز کے بعد قلعے سے کچھ لوگ قلعے کی چابیاں لے کے آئے اور عالمگیر کے مسلے پر چابیاں رکھ دی اور یوں کہا کہ ہمارے حاکم نے کہا سلام کہا ہے آپ کو اور یوں کہا ہے کہ تمہاری فوجیں ختم ہو گئی ہوتی تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن تمہاری دو رکعت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تمہاری دو رکعت نے ہمیں قلعہ دے دینے پر مجبور کیا ہے نماز ذکر ہے بہت بڑا ذکر ہے آج وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں ایک گھنٹے کا وقت جو ہے آپ کی تقریر کا ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے اس بیمار امت کو تین نسخے عطا فرمائے نمبر ایک تلاوت قرآن نمبر دو نمازوں کی پابندی جو برائیوں کو ختم کر دے گی اور ماں بہنوں کو جوانوں کو نیک بنا دے گی اور بے حیائی ختم کر دے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان چلا تھا راستے کے اندر اور ایک خاتون جا رہی تھی مسجد میں اس کا ذرا سا پردہ ہٹ گیا اس زمانے میں بے پردگی کا تو کوئی سوال نہیں ذرا سا پردہ ہٹا چہرہ نظر آیا لڑکے نے فوراً لیٹر لکھا کہ مجھے تم پسند آ گئی ہو مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے لڑکی نے کہا مبارک ہو آپ نے نکاح کا پیغام دیا لیکن میری کنڈیشن ہے I have few condition to marry with you آپ کے ساتھ شادی کی کچھ کنڈیشنیں ہیں لڑکے نے لکھا بولو کیا کنڈیشن ہے سب کنڈیشن کو لے میں تیار لڑکے تو تیار ہو ہی جاتے ہیں جو بھی کنڈیشن لیکن تیرے ساتھ میرے کو شادی کرنا ہے لڑکی اگر نیک ہو تو مجال نہیں ہے کہ لڑکا گڑبڑ کرے اور لڑکی کے دل میں ایمان ہو اور لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایمان والی خاتون کیسی ہوتی ہے وہ تو لڑکے کو دہائی دے گی کہ تو اپنا ایمان سنبھال یہ کہ اپنے ایمان کو اپنی خواہش کے بھینٹ چڑھائے گی سلیمان ابن یسار خواہش کی بات آنے پر گویا تھا اللہ اللہ لڑکی نے کنڈیشن کی کیا کنڈیشن نمبر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا اس نے کہا نماز تو میں پڑھتا ہی شیطان نے ورگلا دیا وہ بات الگ ہے نماز تو پڑھتا ہی نمبر دو پہلی سب میں نماز پڑھنا پہلی سب کا بڑا ثواب ہے ہمارے ایک دوست تھے ان کی لڑکی کی شادی تھی وہ سب سے پہلے کھانے بیٹھ گئے میں نے ان کو کہا لڑکی کی شادی ہے مہمان انتظار کر رہے تم کھانے بیٹھ گئے کہنے لگے پہلے سب کی فضیلت وہ فضیلت حاصل کرنا ابھی جو ہے پہلی سب میں نماز پڑھنا اللہ اللہ اللہ معمولی امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا ہے دل کی دنیا بدل جائے گی خیالات بدل جائیں گے اندر کی حالت بدل جائے گی کیفیت بدل جائے گی بھائی امام کی کیفیت کا مقتدی کے اوپر اثر پڑتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں پہلے جیسے امام نہیں رہے میں نے کہا کہ مقتدی کون سے پہلے جیسے وہ بھی تو ایسے ہی جیسا مقتدی ایسا امام جیسا گرا کیسا پوری کا اپنی حالت کو دیکھتے نہیں لوگ خالی اعتراض کرتے ہیں میں نے کہا جب صحابہ جیسے نمازی تھے نا تو رسول اللہ جیسے امام تھے تو اگر ہمارا مزاج بن جائے اچھی نماز کا تو اللہ امام بھی اچھے گے اور ہم امام کو دیتے ہی کہیں کہ اچھا امام ملے ہم مجھے نہیں امام کو جی بھر کے پیسہ دو ہے نا ایفر نہیں اس کے سینے میں قرآن ہے اس کے پاس علم ہے بی اے والا بی کام والا بیچارہ وہ سردار جو ہے وہ ٹرک چلا رہا تھا تو وہ اسٹوڈنٹ کالج کے بیٹھ گئے سردار کو ذرا چھیڑتے اپنے سبزہ تم نے کچھ پڑھا کہ نہیں میں نے تو یہ پڑھا ہے یہ گاڑی کا ویل گھماتا ہوں اسی سے میرے گھر کا گزران چلتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ ایجوکیشن آپ نے حاصل کیا کہ نہیں ایجوکیشن نہیں ہے میرے پاس اچھا تم لوگوں نے بیٹا کچھ پڑھا ہے کہاں یہ ہم لوگ بی اے میں پڑھ رہے ہیں چلو تم نے تو جو پڑھا وہ بھی الٹا ہی پڑھا میرے ابا نے مجھے بچپن میں جو ہے الفابیٹ سکھایا پہلے یہ آتا ہے بعد میں بھی آتا ہے تم نے پڑھا اتنا بڑا علم پڑھا وہ بھی الٹا پڑھا بی پہلے ہے یہ بات ہاں بھائی اب کنڈیشن کیا رکھیے پہلی سب میں نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے اور تیسری کنڈیشن تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز جائے تقبیر تحریمہ کا کیا مطلب جب امام کہے اللہ اکبر تو اسی وقت آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر یہ آپ کا تحریمہ امام کے تحریمہ کے ساتھ بن جائے گا ایسا ہونا چاہیے ہمارے موتمب تھے سابق میں مولانا اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک جگہ گئے تو وہاں امام اور متولی کا جھگڑا تھا یہ بین الاقوامی جھگڑا ہے ہر جگہ ہوتا ہے امام کا اور متولی کا جھگڑا تو مولانا اشرف صاحب سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارا امام اچھی نماز نہیں پڑھا تھا امام کو حضرت نے بلایا بھائی کیسی نماز پڑھا تھا نا کہ میں تو فرسٹ کلاس پڑھا تھا پڑھ کے سنا انہوں نے سنایا تو بالکل صحیح تھا تجوید کے ساتھ سنایا حضرت نے اتفاق سے پوچھا تنخواہ کیا دیتے ہو تو چھوٹی سی تنخواہ بتائی تو حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ تنخواہ کے حساب سے اچھا پڑتا ہے تنخواہ کو دیکھتے ہوئے اچھا پڑھ رہا ہے اب اس نے نماز شروع کی نماز کیا کرتا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا نماز پر برائیوں کے بے حیائیوں کے ختم ہونے کا وعدہ ہے دنیا میں آج بے حیائیاں ہیں دنیا اگر نماز پڑھنے لگے تو بے حیائی ختم ہو جائے دنیا مسجد کو آباد کرنے والی بن جائے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں یہ روزانہ کی قتل و غارت گئی اور یہ سیکس اسکینڈل جو روزانہ چل رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے یہ باغم باغی لڑکیوں کی ختم ہو جائے گی دین آئے گا تو ختم ہوگا ایمان والی لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی کولہپور سے چند لوگ آئے تھے اولم آئے فرمایا دو مہینے میں دو سو لڑکیاں بھاگ گئی پیروں کے ساتھ میں نے کہا دین زندگی میں نہیں ہوگا تو یہ عالم ہوگا دین زندگی میں آئے گا تو گھر میں بیٹھے گی پردے کے ساتھ بیٹھے گی اپنی حیا کا خیال کرے گی اپنے ماں باپ کا احترام کرے گی ان کی عزت کا خیال کرے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ کہے گا خیال کرتا تھا دنیا کی تعلیم نے اللہ کا ڈر نکال دیا دنیا کی تعلیم اگر اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ آئے گی تو کام بنے گا ورنہ یہ برباد کر کے رکھ دیں گے چالیس دن ہو گئے چالیس کے ساٹھ دن ہو گئے ساٹھ دن کے بعد لڑکی نے اس لڑکے کو کہلوایا ہے میرے کو معلوم ہوا کہ تم بہت پابندی سے نماز پڑھ رہے ہو جب ماشاءاللہ اتنی پابندی سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ عقد کرنے کے لیے تیار ہوں لڑکے نے جواب لکھا میں پہلے عقد کرنا چاہتا تھا میرا اللہ سے تعلق نہیں تھا لے عقد کی بنیاد پر تو نے میرا اللہ سے رابطہ بہت مضبوط کروا دیا اب حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے کہ مجھے نکاح کا تو کبھی خیال بھی نہیں آیا میں تو بھول گیا تجھے میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں دوستو نماز بہت بڑی نعمت ہے اپنی اصلاح کی فکر کیجیے اور یہ جو مجلس منعقد ہوتی ہے اس میں بھی برابر تشریف رکھیے اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ ذکر کریں گے انشاءاللہ اس ذکر میں بھی شامل ہو جائیے بہت سے علماء بھی تشریف لائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ توجہ دیں گے دعائیں بھی کریں گے اور ہم لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ کا تھوڑی دیر کے لیے ورد کرتے ہیں اس کے بعد الا اللہ کا تھوڑا ورد کریں گے اس کے بعد اللہ اللہ کا ورد کریں گے اس کے بعد اللہ کا تھوڑا سا ورد کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دو منٹ کے لیے خاموشی کے ساتھ مراقبہ کریں گے اور پھر دعا کریں گے تو اب سے لے کر دعا تک کے لیے یہ روشنیوں کو بند کر دیا جائے